ظاہر میں میں میرے میرے پھول حقیقت نخل نخل یعنی باغ ایک مالی ہے گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں تو میرا پھول ہے لیکن حقیقت میں میرے باغ ہی ہے میرے باغ کی بنیاد ہی ہے ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا آب و گلے امبیا ہاں، گل مانے بنیاد امبیا کی بنیاد یہاں سے ہے کیا بات ہے جانو دل اسفیا کروڑوں درود ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل کون کہہ رہا ہے سنیے اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے حضرت آدم